حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہم کو آٹھ رکاتیں اور سات رکاتیں یعنی زہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں سلیمان اور مسدد نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پڑھائیں بلکہ یہ کہا کہ آپ نے پڑھی امام ابو داود اللہ کہتے ہیں کہ صالح مولا التوامہ کی روایت میں جو ابن عباس سے ہے کہا بغیر بارش کے یہ نمازیں جمع کیں سننے ابو داود حدیث نمبر 1214